سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ جتنا بھی اللہ اس کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا بھی اللہ نے اس کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ لیفی بھی ہم ربا فاطمہ اللہ رب المصطفیٰ محبوب الفاطمہ حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے شمار سلام و سلام نبی کانات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ کی رحمت صحابہ کے رام اللہ علیہ مجمعین محدثین اولیاء رحمان و مجاہدین اسلام رحمہ اللہ مجمعین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بائیسواں پارا سورت احزاب اس کی آیت نمبر سینتالیس چھیالیس میں ارشاد فرماتے ہیں یا نبی اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا شاہدن گواہ بنا کر وہ مبشرن خوشخبری دینے والا بنا کر وہ ڈرانے والا بنا کر بزن ہی اپنے حکم سے اور یہ دعوت و وہ منیرا جس طرح سورج کی کرنیں چار بھاگ عالم میں پھیل رہی ہے اسی طرح سے آپ کی یہ دعوت بھی ساری تعداد کے لیے اور آپ سراجم بنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو آیات میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا جشن اور مشن تو یہ جو مشن ہے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے پہلی بات فرمائی یا جی ہن پورے قرآن میں یا آدم ہے یا نوح ہے یا ابراہیم یا داود یا سلیمان یا مریم اللہ اکبر اسی طرح سے یا زکریہ یا یحیا تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام ان سے خطاب ہے لیکن جتنے نبی اور رسول علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا ان کا نام لے کر لیا ہے لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی پورے قرآن میں یا محمد گے یا یوہن رسول یا یوہن نبی یہ الفاظ اللہ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے یا محمد کا کہیں پورے قرآن میں یا محمد کا لفظ استعمال کیا تھا ان دیہاتی بدو آرابیوں نے جن کا اسی صورت حجرات کے اندر جانا ہے سورت حجرات میں کہ وہ آئے دوپہر کا وقت تھا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم حجر مبارک میں آرام فرما تھے وہ کہتے ہیں یا محمد باہر نکلی انہوں نے یا محمد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اللہ اکبر کہ وہ لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حجروں سے باہر کھڑے ہو کر ندائیں دیتے ہیں آوازیں دیتے ہیں عقل نہیں ہے ان کے پاس ان کو چاہیے میں انتظار کرتے آپ کا اسی طرح ایک اور شخص ظلم ویسا اس نے جب مال غریب تقسیم ہو رہا تھا آیا اور آ کر کہنے لگا یا محمد انصاف کرے مجھے میرا حصہ دے آپ نے تھوڑا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا وہ جب گیا وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلنا ہے یہ زبان پر تو اسلام کے دعوے ہیں ان کے لیکن دل میں ایمان نہیں اترائیں گے کیا عقیدہ تھا اس شخص کا اللہ اکبر نجب سے آنے والا وہ شخص عراق سے آیا تھا وہ نجب عراق سے اور اس کا عقیدہ یا محمد کا تھا اس گستاخی کے ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی لیکن اللہ صبح نے کہا بھی ذکر کیا یا یا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ استعمال کیا یا کہیں نام لینے کی بات آئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول یا محمد پورے قرآن میں صحابہ کرام بھی عرب گفتگو کرتے ہم کلام ہوتے تو اسی انداز کے ساتھ یا یہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ مسئلہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ نے فرمایا یا یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ انا ارسلنا کا بے تک ہم نے آپ کو بھیجا آپ خود نہیں آئے ہم نے آپ کو بھیجا کس لیے بھیجا شاہدہ گواہ بنا کر کس چیز کی گواہی اگلی آپ سے توحید کی گواہی دینے والا اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا بنا کر آپ کو بھیجا لوگوں نے کیا بنا دیا اللہ اکبر جو نبی آئے ہی اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے تھے انہوں نے اس لفظ کو شرک کے لیے استعمال کیا دیکھیں جی گواہ نا جی گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ موجود ہے کیونکہ جی وہ شاہد ہے قرآن علی حمید میں دوسرا پارا شروع ہوتا ہے اللہ و تعالیٰ نے وہاں پر بھی ارشاد فرمایا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں دوسرا پارا ہے سورت بکر اور آیت نمبر ایک سو سینتالیس وقت فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وقت بنایا اعتدال والی امت درمیانی امت اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تمہیں بنایا لتا شہدا کس لیے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ الگ نار لوگوں پر تو امت مسلمہ کیا ہے وہ بھی گواہ ہے جس کی لوگوں پر گواہ ہے وہ یقون اور رسول شہیدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے اچھا اب کیا کہیں گے دیکھیں جی اللہ نے یہاں بھی فرمایا وہ یقون اور رسول شہیدا شہیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے لیکن آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھیں گی کہ پوری امت مسلمان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہدا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اگر گواہ سے حاضر ناظر ہوتا ہے گواہ کو کپر موجود ہوتا ہے تو پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف شہیدہ شاہد گواہ نہیں بلکہ پوری امت وقت کو اللہ تعالیٰ نے الناس کہا یہ بھی گواہ تو کیا ساری امت حاضر ناظر ہے یہاں جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں امت مسلمان ایسے ہیں کہ نہیں اگر امت مسلمہ میں سے ہے اور گواہ کا موقع پر موجود اور حاضر ناظر ہے تو بتائیں پھر پچھلی سڑک پر کیا ہو رہا ہے کون بھائی بتائے گا اس کا مطلب ہے شاہد کا مانا یہ نہیں ہے ایک گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات گواہی اس پر بھی دی جاتی ہے جس کو کرینے کی گواہی کہتے ہیں کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ سچا ہے وہ جب کہہ رہا اس طرح ہے تو میں بھی گواہی دیتا ہوں باقی اسی طرح تو گواہ کا موقع پر موجود ہونا لازم نہیں ہوتا جس طرح حدیث میں آتا ہے ریاض صاحب میں وہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بازار سے گزر رہے ہیں ایک یہودی راستے میں ملا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے مجھ سے قبضہ لیا تھا واپس لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو نتیجہ دے چکا وہ کہنے لگا کوئی گواہ ہے حالانکہ وہ دے چکا تھا کوئی گواہ نہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو تھا میں تھا گواہ تو کوئی اب اسی وجہ سے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہنے لگا کہ نہیں جب گواہ نہیں تو پھر آپ مجھے کر وہاں تم نے یعنی دوبارہ ڈبل لینا چاہتا ہوں اب صحابہ کرام نام کہ نہیں اللہ حد پر وہاں پر اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اب بات تھی کہ گواہ اس وقت کا کون ہے اب کوئی بھی صحابی یہ بات کہنے کو تیار نہیں تھا چونکہ مسئلہ شریعت کا ہے بات قانون کی ہے کہ گواہی کس انداز سے کہ جی ہم تو موجود نہیں تھے وہاں پر ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اس یہودی کی بات سنی ان سے پتہ چلا کہ گواہ طلب کیے جا رہے ہیں اس نے عرض کیا کہ میں گواہ ہوں کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ واپس کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو تو سب موقع پر موجود نہیں تھا تو نے کیسے گواہی دے دی یہودی بھی کہنے لگا تو موقع پر موجود نہیں تھا تو گواہ کیسے بن گیا اب اس صحابی کے نام سنیں عرض کرتے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو رسول بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے آپ کی زبان پر اعتبار کیا اور گواہی دی آپ نے فرمایا کہ اللہ و تعالیٰ ہے ہم نے دیکھا نہیں آپ کی زبان پر اعتبار کیا گواہی دی آپ نے فرمایا جنت ہے ہم نے مان لیا گواہی دی جہنم ہے ہم نے دیکھی نہیں مان لی آپ نے فرمایا قیامت آئے گی ہم نے دیکھا نہیں قیامت کو ہم نے تسلیم کر لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں ہم سے بات کرتے ہیں اور آج تک سب کے سوا کچھ نہیں کہا جب آپ فرما رہے میں نے اس یہودی کو پیسہ واپس کر دیا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ نے واپس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے آج کے بعد اس اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے دو مردوں کے برابر اچھا وہ یہودی یہ بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان گئے کہ اتنا پختہ ایمان اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقی صحابہ کرم دھنج میں ان کا ایمان نہیں تھا انہوں نے کیوں نہ گواہی دی بات یہ ہے کہ ان کا ایمان تھا لیکن یہ بات کسی کسی کے ذہن میں چلت ہوتی اب یوم دین اکم آئے نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا تب صحابہ خوش سورت نمبر نازل ہوئی راجا اللہ فتح اللہ نے فتح کی خوشخبری دے دی ہے سب صحابہ خوش خوشی منا رہے ہیں خوش ہیں کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا دین کو دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گی بکر صدیق ابو بکر عنہ رو رہے ہیں صابو خوش وہ رو رہے کیوں جی آپ کیوں رو رہے فرمانے لگے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا آپ کا مشن تھا اللہ کے دین کو غالب کرنا وہ آپ نے کر دیا جب دین مکمل ہو گیا اس کا مطلب ہے آپ کا مشن پورا ہو گیا جب مشن پورا ہو گیا اس کا مطلب ہے آپ کا ہم سے جدا ہونے کا وقت آ گیا اب یہ باقی صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے ابو بکر صدیق کے ذہن میں یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ کا ایمان نہیں تھا درجے ہیں ایمان مقام ہے ایمان اس طرح گلدستے میں پھول ہے اور ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا اللہ اس کا رنگ ہے اپنا اس کا حکم ہے تو بات ہو رہی تھی گواہی کی اس صحابی نے جو گواہی دی کس چیز کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سچی خبر سن کر اس نے اس بات پر گواہی دی گو کے موقع پر موجود نہیں تھا تو یہ گواہی بھی گواہی ہوتی تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ اکبر کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ارسلنا کا و و و و منیرا ہم نے آپ کو بھیجا توحید کی گواہی دینے والا بنا اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا جو اس گواہی کو مان لے مبشرا اس کو خوشخبری دے دے جنت کی و نذیرا اور جو نہ مانے اس کو ڈرا دے جہنم کی آگ بلانا کس اللہ کے آڈر سے آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے دا اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے جب اور آپ کی دعوت صرف عرب تک نہیں صرف مکہ تک نہیں صرف مدینہ تک نہیں صرف بدین والوں تک کے لیے نہیں صرف عجب والوں کے لیے نہیں بلکہ منیرا جس طرح سورج کی کرنیں کارواں کے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اس طرح آپ کی دعوت بھی ہر گورے کے لیے ہر کالے کے لیے ہر سرخ رنگ والے کے لیے ہر گندمی رنگ والے کے لیے کوئی بھی زبان بولتا ہو کسی بھی نسل سے ہو کسی بھی وطن سے ہو سب کے لیے انسانوں کیا تک کے لیے آپ کی دعوت مشن کیا ہے اللہ باذنی یہ مشن تھا گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مشن آپ کا مقصد جو تھا وہ مقصد اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا شاہدن گواہی دیں اسی گواہی کے لیے کوئی جب مسلمان ہوتا تو کون سا کرنا پڑتا ہے کلمہ شہادت اللہ اکبر یہ کلمہ شہادت اشہد اللہ اللہ اذان کے اندر بھی اللہ اکبر اسی طرح سے نماز کے اندر اتحیات میں بھی اسی کی گواہی ہے اور اسلام قبول کرنے کے لیے بھی اسی کی گواہی دینی پڑتی ہے کیونکہ نبی کا مشن کیا تھا شاہدہ گواہی دینی اللہ کے توحید کی اور لوگوں کو جب دعوت دی دعوت تم بھی گواہی دو اشہد اشہد اللہ میں گواہی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 حمید کے اسلام قبول کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ یہ نہیں بلکہ اشد اللہ اللہ وعدہ لا شریک لہو و اشد ان محمد عبد و رسول یہ کلمہ شہادت پڑھنا یہ گواہی ہے اور وہ گواہی شہید جس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا وہ شہید کیوں کہتے ہیں اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے جو کلمہ شہادت کا اقرار کیا تھا اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کا اپنی جان وہ پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا اب اپنی جان دے کر اس بات کی گواہی دے دی کہ میں اپنے دعوے میں سچا تھا اس نے اس کو شہید کر قرآن میں اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا کچھ لوگ کی سبھی اللہ باغ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا قتل ہوگا تو شہادت ہے قتل ہونے سے پہلے شہادت نہیں ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کر آئے شاہد حاضر ناظر نہیں اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے دا اللہ ہی آیت کا دوسری آیت اس سے اگلی سال والی آیت اس کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے تھے جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی لوگوں کو سمجھایا اللہ حکم اللہ حکبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالشن ظلم انسان اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اے ایسے اس طرح دعوت ہے دعوت دینا کیونکہ بیزنی ہے نا اللہ کے حکم سے اب اللہ تعالیٰ خود سمجھا رہے ہیں اے دعوت دیں کس طرح دعوت دیں اللہ اکبر سب سے پہلے تو لوگوں کو یا سے اے کالی چادر پہن کر سونے والے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم آپ اٹھ جائیں اب سونے کا وقت نہیں ہے کیا کروں فان لوگوں کو ڈرا دے اللہ کے غضب سے اس کے جہنم سے اس کے عذاب سے اللہ کیا کروں وہ ربا کا فقب آیت کے دو لفظ ہیں دو لفظوں میں اللہ نے اپنے نبی کا مشن بتایا وہ مشن کیا ہے آپ اپنے رب کی بڑھائی جا رہے ہیں دنیا سلیموں کی بڑائیاں بیان کر رہی ہے بتوں کی بڑائیاں بیان کر رہی ہے نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کی بڑائیاں بیان کر رہی ہے اللہ سورج چاند ستاروں کی بڑائیاں درختوں اور پتھروں کی اور پہاڑوں کی نبی نالوں کی بڑائیاں بیان ہو رہی ہیں دیوی دیوتاؤں کی بڑائیاں بیان ہو رہی ہیں آگ اور پرندوں درندوں کی بڑائیاں بیان ہو رہی ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا کوئی اللہ نے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے چنی تو ہنسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنی کا بکا یہ مشن تھا محمد رسول کا اب مشن آسان ہے کہ جشن آسان ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جشن بنا لو مشن یہ بڑا مشکل ہے اس میں تو سارے پھر نظرانے مہانے سلانے چندے فٹ سب چھوڑنے پڑیں گے مفادات ہیں جی مرید مرید ہیں یہ سب چلے جائیں گے اللہ اکبر پھر نہ قبریں سجے گی اللہ اکبر نہ بازار سجیں گے پھر جو سب کام ہی ختم ہو جائے گا اس لیے مشن کی طرف اور اصل کام کس پر بنے گا مشن پر بنے گا تو وہ مشن کیا تھا کا فکر پھر آپ اپنے رب کی بڑائی جان کریں تو آپ اپنے آپ نے اپنے رب کی بڑائی بیان کی لوگوں کو سمجھایا لوگوں اللہ رب فرماتا انسان من انصاف یا پھر انسان ذرا اپنے اوقات کو دے تو آج بڑا عہدے والا بڑا مرتبے والا حسن و جمال والا بڑے تعلقات والا بڑے اختیارات والا بڑے مال و دولت والا بڑی صلاحیتوں ڈگریوں والا لیکن اوقات تو دیکھ تو تھا کیا کھلے کا بھی ایک پانی کا قطرہ تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس پانی کے قطرے سے پیدا کیا اللہ کس طرح پیدا کیا وہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے جا رہے ہیں تجھے نہیں تھے نا دعیت اللہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کے حکم سے اپنی مرضی سے نہیں تو دعوت دی اللہ اکبر سمجھایا لوگوں دیکھو وہ اللہ وہ ذات ہے اللہ اکبر ہو اللہ ہو اللہ اللہ وہ وہ ذات ہے یو سب بھی رکم فی الحام کئی بجشا تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں میں جیسے ہوتا ہے دنیا میں پینٹر ہیں مصور ہیں تصویر بنائیں گے کاغذ پر کپڑے پر گدے پر دیوار پر اللہ وہ مصور ہے جو ماں کے گھپ اندھیرے پیڑ کے اندر پانی کے قطرے پر انسان کی تصویر بناتا ہے پھر کئی بھائی شاہ جیسے چاہے بنائے لمبا بنائے ٹھگنا بنائے موٹا بنائے دبلا بنائے کالی رنگ کر دے گوری رنگ کر دے اللہ اکبر یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے کسی کا اس میں دخل نہیں ہے نہ کوئی ڈاکٹر دخل دے سکتا ہے نہ کوئی پیر فقیر دخل دے سکتا ہے نہ کوئی نبی ولی دخل دے سکتا ہے کئی بھائی شاہ جیسے وہ چاہے بنائے اللہ کیسے بنایا فرما یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ تین اندھیروں میں اللہ نے پیدا کیا ماں کے پیٹ کا اندھیرا بچہ جہاں پرورش پاتا ہے اس رحم کا اندھیرا پیدا ہوتا ہے جھلی میں پیک ہوتا ہے اس کا اندھیرا تین اندھیروں میں اللہ اکبر کون بن رہا ہے انسان بن رہا ہے لائٹ چلی جائے لوڈ شیڈنگ ہو اللہ اکبر یو پی ایس بھی نہ ہو بیٹری بھی جواب دے چکی ہو اللہ پر جنریٹر بھی نہیں ہے جی متبادل انتظام بھی نہیں ہے وہ پر دھیرا ہے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا سوئی کے سوراخ میں دھاگا کہاں ڈالیں گے اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا اللہ یہ کیسے تو نے کے پیڑ کے اندر گھپ تین اندھیروں کے اندر تو نے کس طرح سے اللہ تو نے اللہ اکبر وہاں پر انسان کی تصویر بنائی نہ کوئی ٹیوب لائٹ نہ کوئی روشنی نہ کوئی بلب نہ کوئی لین کچھ بھی نہیں فرمایا یہ اندھیرا اجالا یہ تمہارے لیے مسئلہ ہے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں اللہ اکبر بہو الطیف الخبیر وہ تو بڑا باریک بین ہے اور بڑا خبردار ہے باریک سے باریک چیز تک سے وہ واقف ہے جو انسانوں کی ٹیکنالوجی سے بھی آؤٹ ہو جائے اللہ اکبر تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا اللہ اکبر فرمایا تم نے تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر تین سر میں پیدا کیا اللہ وہ اسٹیپ تو بتا فرمایا ہاں میں بھی بتاتا ہوں سما خلقنا نطفت علاقت فخلقنا العلاقت مضغتا فخلقنا المضغت عظاما فجزونا العظام نحما ہم نے تمہیں پیدا کیا اللہ اکبر پانی کا قطرہ تھا خون کا لوٹڑا بنایا دیکھیں پانی کا قطرہ کتنا پتلا کتنا اس میں کسافت کتنی ہے بہت کم بالکل پانی کی طرح سیال ایک چیز لکوڈ ہے بالکل اس کے اندر کوئی طاقت نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گوشت کی خون کا لوتڑا بنا دیتا ہے لوٹڑے میں اللہ اکبر سختی آ گئی ہے اس کے اندر وہ کون ہے اس کے اندر ایسے کیمیکل ڈالنے والا اور ایسی چیزیں ڈالنے والا جس نے اس پانی کو لوتڑا بنا دیا پھر اس لوٹڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا لوٹڑے کی نسبت گوشت کی بوٹی مزید سخت ہوتی ہے پھر گوشت گوشت کا بھی فرق ہے اللہ اکبر یہ گوشت کھانے والوں سے پوچھیں اللہ اکبر اور کسائیوں سے پوچھیں نرم گوشت کون سا ہے سخت گوشت کون سا ہے یہ گوشت کھانے میں لذت والا ہے یہ گوشت کھانے میں اتنی لذت وہ نہیں ہے اس کی اللہ اکبر یہ چربی والا ہے یہ بنار چربی کے ہے یہ گول گوشتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ کو سارے اسی پانی کے قطرے سے گوشت کی کس نے بنا رہا کتنا کمال کر دکھایا اس اللہ ہے لوگ کہتے ہیں موج دے موج دے اور یہ موج دے نہیں ہے مخلوق میں کر سکتا ہے کوئی ایسا کام پانی کے قطرے کو خون کا لوکھڑا بنا خون کے لوکھڑے کو گوٹ کی بوٹی بنایا پھر گوٹ کی بوٹی کو ہڈی بنایا پھر ہڈی کی قسمیں یہ کان کی جو یہ بھی تو ہڈی ہے نا مرکڑی ہڈی نرم ہڈی جس کو کھا بھی جاتے ہیں اور کوئی سخت ہڈی ہے اللہ اکبر کوئی ناک کی بھی ہڈی ہے کہ ایک مکم برداشت نہیں کر سکتی اور اسی طرح سے ٹکنے کی بھی ہڈی ہے کہ ہلکی سی چوڑ بھی برداشت نہیں کر سکتی گٹھنے کی بھی ہڈی ہے اللہ اکبر اور پھر ران کی ہڈی بالکل اس طرح اللہ اکبر وہ آپ دیکھیں جس طرح خرابیے نے ایک ایک چیز کو علاقہ سے سیٹ کر کے اس کے جوڑ بٹھا دیے ہو اللہ اکبر اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی ہڈیاں بنائی اس پانی کے قطرے سے پانی کا کترا پتلا رکیب ہڈی اتنی سخت مضبوط کہ انسان پچاس کلو کی سیمنٹ کی بوری بھی اٹھا لیتا ہے پھر اپنا اس کا وزن بھی ہے سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا بھی آتا ہے اور پورے جسم کا وزن اس کے پیر کے اوپر ہے اور پیر کی کھول کر دیکھیں آٹھ ہڈیاں ہیں پچھڑی ہوئی ہڈیاں ہیں اور اکثر یہ کہتی ہے کہ پچاس کلو کا وزن اور اس کے بعد اس کے جسم کا اپنا وزن دو من اس کا اپنا وزن لگا لو پچاس کلو اللہ اکبر وہ لگا لو ایک من دس کلو وہ تین من دس کلو وزن جب بلندی سے نیچے آئے اس وزن کے ساتھ تو نیچے آ کر جو جھٹکا پڑتا ہے اس جھٹکے سے وزن اور بڑھ جاتا ہے جس چیز پر زور آتا ہے اس پر وزن بڑھ جاتا ہے آپ اندازہ لگا کر تھوڑا سا چیک کر لیں کہ وزن چیک کرنے والی مشین کے اوپر آپ آرام سے کھڑے ہو جائیں اس وقت دیکھیں سوئی کچھ اور فکر بتائے گی لیکن آپ تھوڑا سا ایسے جھٹکا دیں اس کے اوپر پھر سوئی آپ کو اور فکر بتائے گی تو جو شخص سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا آ رہا ہے اس وزن کو لے کر آ رہا ہے کتنا وزن پڑے گا پریشر پڑے گا پیر کی ہڈیوں کے اوپر عقل کہتی ہے یہ آٹھ بکھری ہوئی ہڈیاں ایک نہیں ہے آٹھ بکھری ہوئی ہڈیاں یہ کب کی کھول کے ختم ہو چکی ہوتی لیکن اللہ ہی ہے جس نے اس کو مضبوط کر کے رکھا ہو اور کتنا کتنا فاصلہ ڈھائی من کی بوری اٹھا کر جا رہا ہے انسان آج کی جنریشن کی بات نہیں کرتے جنہوں نے دیسی گھی کھایا وہ خالی گندم کھائی ہے ڈھائی من کی بوری اٹھا کر چکی تک کمر پر رکھ کر چھوڑا دیتے اللہ حکمر تو وہ اللہ اسی پانی کے قطرے سے ہی اللہ صبح نے کبھی اتنی سخت ہڈی بنا دی اور اتنا مضبوط جوڑ لگا دیا اس کے اندر اللہ حکمر اور اس کے بعد اس رب سے جلال نے کیا کیا اس کے اوپر اس کو ایسا نہیں اگر خالی ہڈیاں کا ڈھانچہ آ جائے ڈر کے ہم بھاگ جائیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کے اوپر گول چڑھا دی اس میں پھر وائرنگ کر دی اللہ اکبر ایسی اعلیٰ وائرنگ اللہ اکبر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا گوشت کے اندر ہی اس نے وائرنگ فٹ کر دی اللہ اکبر یہ خون کی نالیاں جا رہی ہیں یہ خون لے کر آنے والی ہیں یہ خون لے کر جانے والی ہیں دل کے چار بال رکھتی ہے ایٹ اے ٹائم دو بال کھلتے ہیں دو بند ہوتے ہیں دو کھلتے ہیں دو بند ہوتے ہیں اس میں سیکنڈوں کا فرق پڑ جائے انسان کی ڈیتھ ہو جائے ایک دوست ہیں دل کے مارو سرجن اللہ اکبر ان سے میں نے پوچھا کہ پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے دل اور جسم تک یہ پہنچاتا ہے خون اور وہ سرکٹ اپنے کام کرنے لگ جاتے ہیں لیکن دل کو کون آرڈر کرتا ہے آپ فزیکل حساب سے بتائیں اراڈمی آپ نے پڑھی فزیالوجی آپ نے پڑھی دل کے سرجن ہیں آپ بتائیں کہاں پر کہتے ہیں کہ دل میں ایک جگہ ایسی ہے وہ جگہ بھی انہوں نے کہا ہم نے نامنیٹ کر لیا ہے ہمارے پاس نقشوں میں موجود ہے یہ جگہ ہے وہاں پر ساڑھے تین وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے کہتے ہیں اس جگہ میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو دل چالو ہوتا ہے دل چالو ہوتا ہے تو خون کی پمپنگ شروع کرتا ہے اور باقی آزاد حرکت میں آتے ہیں اس کرنٹ کو آرڈر کون کرتا ہے کہتا ہے اس کا علم دنیا کسی کے پاس نہیں قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہے جو آرڈر کرتا ہے یعنی پورے جسم کا سروے کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچ گئے دل کا یہ وہ مقام ہے جہاں ساڑھے تین ملک کا کرنٹ ہے اور ایک بیٹری سیل کے اندر بھی ساڑھے تین ملک کا ہی کرنٹ ہوتا ہے تو اتنا کرنٹ اس میں ہوتا ہے اور وہاں سے آڈر اللہ اس کو آڈر کرتا ہے یہ جہاں سے یعنی روح کیا ہے روح امر رب بھی اللہ تعالیٰ فرمایا فرما دیں روح میرے رب کے حکم سے ہے یہ رب کا حکم آیا تو دن چل رہا ہے یہ رب کا حکم ختم ہو گیا اب پورا جسم موجود ہے لیکن آرڈر نہیں دن تھم گیا ڈیتھ ہو گیا کیا کمال کر دیا اس رب السلام نے انسان کو بنا کر اللہ اکبر اس انسان کے اندر پھر یہ کیا کر دیا یہ سویا ہوا ہے اس کو اپنا ہوش نہیں ہے ایسا سرکٹ اس میں فٹ کر دیا جس طرح کے دنیا کا ہائی الرٹ سیکورٹی سسٹم بھی اتنا کام نہیں کرنا ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہائی سیکورٹی الرٹ سسٹم دیا ہے پیر پر چیونٹی چلتی ہے فوراً اطلاع پہنچتی دماغ تک کہ پیر پر کوئی چیز آئی آج تک دنیا میں ایسا security high alert system test system نہیں ہے کہ چیونٹی چلے اور الارم بن جائے کتنا وزن ہے چیونٹی کا کتنی اس کی سرسراہ انسان محسوس کرتا ہے اللہ نے اتنا لیٹسٹ بنایا انسان کو لیکن آج تک دنیا کا کوئی سیکورٹی سسٹم اس چیونٹی کے چلنے پر الارم نہیں بجائے گا مچھی کے بیٹھنے پر الارم نہیں بجے گا مچھر کے بیٹھنے پر الارم نہیں بجے گا انسان سو گیا اس کو تو اپنا کپڑے کا ہی ہوش نہیں گھر میں کوئی آ گیا اس کو ہوش نہیں یہ گھوڑے بیچ کر سویا ہوا ہے لیکن مچھر آتا ہے مچھر آ کر اس کے پنڈلی پر اللہ پر ٹیکا لگاتا ہے فوراً کہیں سے یہ سویا ہوا ہے وہ جہاں ٹیکہ لگاتا ہے فوراً دماغ تک اطلاع پہنچتی ہے ہیڈ کوارٹر تک جی ایس کیو کا اطلاع پہنچ گئی سر یہاں پر اللہ پر کوئی ڈرون حملہ ہو گیا ہے فوراً ہاتھ کو آرڈر سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے ہاتھ کو فوراً آرڈر آیا یہاں پر اللہ پر حملہ کر دو اور اسی جگہ پر آج دنیا میں کوئی مشین ایسی نہیں ہے کہ جو مشین اللہ پر چل رہی ہو اس میں کہیں ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے اور وہ مشین جہاں ڈفیکٹ پیدا ہو وہ جگہ خود بولے کہ میرے یہاں پر ڈیفیکٹ ہے مکینک آئے گا تلاش کرتے کرتے پوری وائرنگ چیک کرے گا سر کر دیکھے گا سب کچھ کرے اچھا جی یہاں ہے اللہ نے ایسا سسٹم انسان تو سویا ہوا ہے اس کو تو نیند ہے اس کو تو کوئی ہوش نہیں ہے اللہ اکبر اور فوراً آرڈر پہنچا دماغ صحیح جگہ کے اوپر ہاتھ اسی جگہ تک پہنچاتا ہے کہ یہاں پر تیرا حملہ ہوا درد کا ہونا کسی اور سے کہنا کہ مجھے یہاں پر درد ہے تلاش کر دیں میرے جسم میں کس جگہ درد ہے اور کمر پر جو بھاری جسم والے ہوتے ہیں اور کمر پر کبھی خارج ہو جائے ان کو تو کسی نواز سے کہتے ہیں بیٹا یہاں پر مجھے خارش کر یہ دائیں تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے یہ بائیں بائیں طرف طرف ادھر اپنا ہاتھ پہنچ کر نہیں دوسرے کو بتانا کتنی دقت ہے اللہ زبان ایسا بندوبست کر دیا وہیں سے اللہ اکبر وہ ان کرتا ہے کہ یہ جگہ ہے درد والی کچھ کر لے تجھے تو پتہ نہیں اللہ نے ایسا جدید سسٹم انسان میں رکھ دیا کمال نہیں ہو سکتا پھر بھی کہے کہ آج اس دور میں رب کی ضرورت نہیں ہے جا جا کے لکھوائے نے رقیبوں اکبر نام لیتا ہے اللہ کا اس زمانے میں آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی رب کی کیا ضرورت پڑ گئی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رب کا تعارف کروایا لوگوں وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے اس طرح سے بندوبست کر دیا اللہ حکمر آج میں حیران ہوا اس مکینک کی انجینئر کی بات سن کر کہنے لگا ہماری آنکھ اتنی جدید ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی جدید سے جدید کیمرہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں کیمرے ہیں اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی آئی جو ابھی پاکستان میں معروف ہو رہی ہے three D technology two D دو ڈائمینشن اللہ اکبر لمبائی اور چوڑائی اس وقت جتنی بھی کوئی پکچر دیکھیں گے لمبائی اور چوڑائی یہ دو نظر آتی ہے گہرائی ہمیں نہیں ملتی کہ کوئی چیز کتنی دور ہے اس کی گہرائی اللہ اکبر تو تھری ڈی ٹیکنالوجی کے اندر اس کی گہرائی بھی خصوصی اینک لگانی پڑتی ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہ کوئی اگر اس نے ہاتھ آگے کیا تو انسان خود بھی چھوٹیں کہ میرے ایسے لگتے میری آنکھ نہیں وہاں ہاتھ مار رہا ہے تو یہ تھری ڈی ٹیکنالوجی اب سکس ڈی بھی آ رہی ہے اللہ اکبر اس انسان کی آنکھ پتہ نہیں کتنے ڈی کے اوپر ہے جو ان ٹیکنالوجی کو تیار کر رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ کتنی شفاف اور اور یہ کس سے بنی اس پانی کے قطرے سے اللہ نے بنائی کمال نہیں کتنی شفاف اللہ اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کان وہ عطا کیے یعنی آنکھ جو عطا کی آنکھ بینائی کمزور ہو جائے لینس لگوا لو اینک لگوا لو علاج معاوضہ کر لو بلائی ختم ہو گئی بالکل دنیا میں ایسا آلہ نہیں ہے جو نبی نے کو رنگوں کی پہچان کرا دے اللہ اکبر کانوں کی سنوائی کم ہو جائے کان جو فریکوینسی سن رہے ہیں لگاتے ہیں دل کے اوپر آپ اس کو رکھیں اور ادھر کانوں سے آپ نے کنیکشن لگایا ہوا ہے آپ دیکھیں دل کی دھڑکن اور اللہ پر سانسوں کی رفتار کس طرح سے اللہ اگر اس فریکوینسی کو ہائی کر دیتا اور ہمارے کان اس کو سنتے ہمارا دن رات میں سونا مشکل ہو جاتا دل کی دھڑکن کے بعد ہر وقت ہمارے کانوں میں ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک لگی رہتی اور جو حساس ہو جاتے ہیں گھڑی کی ٹک ٹک پر نہیں کرتے ان کو نیند نہیں آتی یہ ٹک ٹک بند ہوگی تو چڑیا کی چون چون دروازے کی چیز طرح نہیں نکل جاتی جو یہ ٹینشن کا دور جا رہا ہے اللہ کتنا مہربان ہے اس نے کیا کیا ہمارے کانوں کو اس فریکوینسی پر سیٹ کیا کہ دل کی دھڑکن کی آواز اس تک نہ آئے سانسوں کی رفتار کی آواز اس تک نہ آئے یہ جو خون پمپ ہو رہا ہے اندر پورا شور اٹھا ہوا ہے پورا یہ یہ اس کو یہ نہ سن سکتا یہ اللہ اکبر نہ سن سکے ایک حد تک کی سرپرستی کو یہ سن لے اللہ اکبر یہ بھی اس اللہ کا کمال ہے پھر سنوائی کم ہو جائے بہروں والا آلہ لگا دو سنوائی ختم ہو گئی آج تک ایسا آلہ نہیں جو بہرے کو ایک لفظ ہوا یعنی جو آلات دیے اللہ نے اللہ اکبر لیٹسٹ دیے جس کا دباؤ نہیں آج تک زبان بولتی ہے اللہ اکبر اور اسی طرح سے خوراک کو ہزم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے یہ منہ میں جو دانت گرائنڈر لگے ہوئے ہیں اللہ اکبر اس میں خوراک آ کر گرائنڈ ہوتی ہے یہ اس کو دائیں پلٹاتی ہے بائیں پلٹاتی ہے اللہ اکبر اور پیچھے نگل کر اس کو دھکیلتی ہے نیچے کی طرف یہ سارا زبان کام ہے اور پھر فضا کو نرم کرنے کے لیے اس کے نیچے لوہاب کا خزانہ رکھ دیا وہ لوہاب نکلتا ہے اور اس کو نرم کرتا ہے تاکہ آدھی خوراک منہ میں ہزم ہو یہیں پر ہی حل ہو جائے اور باقی آدمی کو میدا ہزم کرے گا وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم لگا رکھے ہیں وہاں پر اس فیکٹری کے اندر وہاں پر پھر وہ ہوگا اللہ اکبر اب یہاں سے خوراک گئی اللہ اکبر اس کو گرانڈ کر رہا ہے اور ساتھ بیٹھے چیک کر رہی ہے میں کہتا ہوں ہوں حیران کے اندر جنرل صاحب کا کھانا تیار ہوتا ہے اب افیسر سارے بریگیڈیئر ہیں جنرل ہیں اب جو نگران ہوتا ہے ان کا کرنل رینک کا یا بریگیڈیئر رینک کا ان کے کھانوں کا سیکورٹی کا نگران ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ پہلے خود کھانا چیک کرتا ہے کہ پکا ہوا ٹھیک ہے کوئی مشروم تو نہیں زہریلا تو نہیں نشاور تو نہیں اس کے بعد وہ تاکہ مرے تو یہ مرے صاحب کو کچھ نہ ہو اس کے بعد ٹیسٹ ہونے کے بعد اسی پوائنٹ پر میں سوچ رہا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی نعمت سے نوازا اللہ اکبر کس انداز سے کہ سب سے پہلے آپ دی کہ دیکھ لے یہ چیز کھانے کے قابل ہے کہ نہیں پہلے اس کو چیک کر نہیں جی نہیں یہ چیز مجھے کھانے کا دل نہیں کرتا اس کو یہ میں نے کھا آج تک میں نے کھائی نہیں پتہ نہیں کیسی ہوگی اچھا مربوط چیز ہے اس کو لے آؤ یہ تو لے آؤ بوٹیاں پکڑ پکڑ کے اپنے قریب کریں گے بے سبھاگی لی اچھا جی اس کے بعد پھر ہاتھ لگایا یہ تک اس سے پتہ چلے گا کچی ہے یا پکی ہے بہت گرم ہے یا بہت ٹھنڈی ہے یہ ہاتھوں نے چیک کر لیا یہ سکورٹی میں کام آ گیا کہ نہیں پھر اس کے بعد اس کو لے آئے منہ کے قریب اللہ رسب اگر چاہتے ناک کا کام تو صرف ہوا کو فلٹر کرنا ہے نا یہ سر کے اوپر بھی لگایا جا سکتا تھا لیکن سواری نہ اٹھا سکتا سر کے پیچھے لگ سکتا تھا یہاں پر رکھنے کی حکمت کیا ہے بھی منہ میں خوراک دانی ہے اب اس نے دیکھ لیا چیز ٹھیک ہے کھانے کے قابل ہے اب قریب بھی ہاتھ سے دیکھ لیا بہت گرم تو نہیں بہت نرم تو نہیں کچی تو نہیں وہ بھی چیک کر لیا اب جب قریب آئے منہ کے قریب اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک افسر بٹھا دیا نا وہ چیک کرتا ہے بدبو تو نہیں آ رہی اس میں اللہ اکبر ہے اللہ ہاں؟ اللہ اکبر کتنا مطلب اوپر ہی چیک اپ کے لیے بٹھا دیا فوراً اللہ تعالیٰ نے کہ منہ میں جانے سے پہلے اوہ یہ بدبو ہے اس کو پھینکو یہ تو بدبو دار چیز ہے ہاتھ بھی چیک کر چکے ہیں آنکھ بھی چیک کر چکی ہے اب ناک چیک کر رہا ہے اس کو اچھا اب خود انسان غور نہ کرے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے نا اللہ نے تو آواز دے دی اس کو اچھا اب رکھا اس کو اب جیسے ہی اس نے کرنے کے لیے اس کو لگایا پیالے کو کافی پینے کے لیے سوپ پینے کے لیے پیالے کو لگایا جیسے ہوٹوں کے ساتھ اللہ حکمت یہیں سے کیا کہ مجھے ذائقہ کیا یہ تو بد مزہ ہے چھوڑو جی چھوڑو اس کو مجبور نہیں ہے ویسے اچھا سب کچھ ہے لیکن پکا ہوا صحیح نہیں ہے نمک ٹھیک نہیں ہے مرچ ٹھیک نہیں ہے فلاں ٹھیک نہیں ہے اس میں تو یہ خرابی ہے اس میں تو یہ خرابی ہے یہ کس نے چیک کیا یہ زبان نے چیک کیا ہر انسان کو اللہ نے مت دے رہا ہے چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے چاہے مشرق ہے چاہے ان کی نماز پڑھتا ہے چاہے نہیں پڑھتا سب کو اس نے نعمت دی رب العالمین ہے سب کو دے رہا ہے سب کو نماز رہا ہے اس لیے پڑھنا شکر کرنے والے تھوڑے اچھا اب یہاں سے گئی چیز اللہ اکبر اب زبان نے اس کو اب یہ چیز سخت ہے کیلا چبانا نہیں پڑے گا لے جاؤ جی اس کو کون فیصلہ کر رہا ہے دماغ اوپر رکھ دیا ہیڈ بٹھا دیا اس کیلے کو کو بس اس تو نگلنا ہی ہے جی۔ ہے جی جی ٹھیک وہ چلا گیا اور یہ اخروٹ یہ بادام اس کو تو جناب دان سے توڑنا پڑے گا اب یہ فیصلے ہو رہے ہیں سارے دماغ میں اچھا اس کو توڑے اس کا چھلکا باہر پھینکے اور گری اندر نہیں جائیں اور یہ فلاں چیز ہے اس طرح سے اب لے جی ہم لے رہے ہیں میڈیسن اللہ اکبر کیا کمال ہے رب کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ العظیم اکبر ہم نے کیا کیا ایک گولی درد کی ایک کیپسول نیند کا اللہ اکبر یہ چھوٹی گولی جو ہے یہ آدھی رات کو سوتے وقت یہ کسی اور کام کے لیے ہے یہ دردوں کے لیے ہے یہ پٹھوں کے لیے ہے یہ طاقت کے لیے ہے یہ بخار کے لیے ہے پانچ چھ گولیاں لے کر منہ میں ڈالی اور پانی لیا نیچے اندر گئے ادھر گولیاں کس نے سلیکٹ کی یہ بولی بخار کے لیے ہے محکمہ نے اس کے لیے آرڈر تصدیق کی ہے باقاعدہ لیبارٹری میں چیک ہوئی ہے کیا واقعی یہ دوائی پاس ہوئی ہے تو اس کو مارکیٹ کے اندر لے جائیں گے ڈاکٹر اس کو ویریفیکیشن کر کے اس کو الاؤ کرے گا اس مریض کو اس تعداد اور اس مقدار کے ساتھ یہ دوائی دینی چاہیے کتنا بڑا پروسیس ہے ڈاکٹر ایک دن میں ڈاکٹر نہیں بنا اس نے کتنے سال لگایا فارمیسی کے اندر اس نے نے کتنا پروفیسر آف میڈیسن اللہ کے کے اسپیشلائزیشن کر اس بعد ہی دوائی کو ریکمینڈ کیا اب یہ لے گئے اندر درد کی بھی ہے بخار کی بھی ہے نیند کی بھی ہے طاقت کی بھی ہے ہاضمے کی بھی ہے کئی قسم کی اچھا یہ شوگر کی ہے ایک ساتھ بلڈ پریشر کی ہے اللہ اکبر یہ ساری لے گی مجھے یہ بتائیں اندر جا کر کیا میدا جو ہے میدے میں یہ خوراک جا کر پہنچی ہے میدے میں ڈاکٹر بیٹھے کہ ہمارے پاس یہ جو چیز آئی ہے پتے سے اب جہاں سے ایک ڈاک ایک ڈراپ آیا ہے ہاضمے کے لیے تیزاب کی شکل میں اب اس نے اس کو حل کر دیا ہے اب اس دوائی کو اللہ اکبر جو بلڈ پریشر والی ہے اس کو یہاں سے حل کر کے اٹھا کر خون کی رگوں کے ذریعے سے اس کو اس جگہ تک پہنچانا جہاں بلڈ پریشر کا کنٹرول سسٹم ہے اور اس کو شوگر کے کنٹرول سسٹم تک پہنچانا ہے اور اسی ملک اکٹھا ہی ہے نا ہمیں تو پھٹا مارا ہے نا اور اس کو یہاں سے لے کر اللہ پر درد ہے اس کے ٹکنے پر اس کو اس ٹکنے والے مقام تک اس اجزا کو دوائی کے اجزاء کو اس کو وہاں تک پہنچانا ہے اور اللہ اکبر یہ جو نیند والا ہے یہ جو نیند کی گولی تھی اس کو سکون کے لیے بے چینی دور ہو جائے اس کو اٹھا کر اس کو دماغ کی طرف لے جانا ہے مجھے بتائیں کیا انہوں نے میدے کے اندر یہ جو انسان کے خلیات ہیں دس ارب سیل سے انسان تیار ہوا ان سیلوں نے کون سے کیمسٹری کا اللہ اکبر پیپر دیا ہے کون ان کو یہ مینجمنٹ سمجھا رہا ہے آج بھی آدمی کرے غور اس کے اوپر بات وہ چیز پتا چلتا ہے درد کو بھی آرام آ گیا پتا چلا نیند بھی آ گئی پتا چلا شوگر بھی کنٹرول ہو گئی پتا چلا بلڈ پریشر بھی لیول پر آ گیا اس کا مطلب ہے کام اندر ٹھیک ہوا ہے ہم نے تو میزے میں ڈالی ہے آگے جو سسٹم پورا چلا ایک ایک کھلیا اس کی ذمہ داری تھی انہوں نے اللہ اکبر کہیں یونیورسٹی کے اندر کوئی پی ایچ ڈی کیمسٹری کے اندر نہیں کی انہوں نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی انہوں نے ڈاکٹری کے کورس نہیں کیے ان کو کیسے پتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کی دوائی اس کو وہاں تک پہنچانا ہے شوگر والی کو یہاں پہنچانا ہے اور درد والی کو یہاں پہنچانا ہے اور ہاتھنے والی کو یہاں رکھنا ہے اللہ اکبر کھلیا ایک پوری کائنات ہے اللہ نے جو انسان کے جسم کے اندر کے اور تیس ارب کھلی تیس ارب کائنات انسان کے جسم اس رب کا تعارف میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ اللہ اکبر اس نے دیکھو انسان کو مما لکھا سے پانی کے قطرے سے بنایا اور اس کے اندر یہ سارے سسٹم رکھے اتنے اتنے اتنے صرف اتنی بات نہیں اللہ اکبر قرآن نے فرما دیا یہ تو کچھ بھی بیان نہیں ہوا کچھ بھی بیان نہیں ہوا اللہ اکبر قرآن میں اللہ نے بات ختم کر دی سارے زمین کے درخت کلمے بن جائیں سمندروں کو صاف صفا کی سیاہی بنا دو سات سمندر ہے سمندروں کی سیاہی ختم کرنے کے لیے لکھنے کے لیے کاغذ کتنا چاہیے اور ان کلموں کو گھسانے کے لیے ٹائم کتنا چاہیے افراد کتنے چاہیے اور یہ سیاہی سمندروں کی ایک سمندر کیا سات سمندر اور ان کی سات دفاع کی گولی آئی ختم ہو جائے اللہ اکبر اللہ کے کام اس کی صفات پھر بھی ختم نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم اس اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اس مشن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس اللہ سے جوڑا جو اللہ ہر لمحے تمہاری کیئر کر رہا ہے ہر لمحے اللہ ہم پر ایک ایک کی ضرورت پوری کر رہا ہے ہر لمحے ایک ایک کی دعا کو سنتا ہے اور اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہو کچھ تو خیال کرو اللہ سے تو اللہ نے نے تو بھی پتا